علی بن مسیر نے اعمش سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ اضافہ کر دیا ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا ہے القامہ کو نہیں عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اس لیے جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ قبلے کی طرف پھیرا اور دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچاسی